دیکھیے ایک زمانے میں میں لکھنؤ میں رہا تھا تین سال یہ انیس سو پینسٹھ کے آس پاس کی بات ہے تو اس وقت وہاں ایک صاحب رہتے تھے ان تو انہوں نے شادی کی تھی پاکستان میں لاہور میں تو وہ وہاں جاتے رہتے تھے تو انہوں نے بتایا تھی ایک بات انہوں نے بتایا تھا کہ ابو مودی صاحب کے بڑے بھائی تھے ان کا نام تھا ابو الخیر مودودی وہ اللہ مودی صاحب کے بڑے بھائی تھے ابو الخیر مودودی وہ عالم بھی تھے تو انہوں نے بتایا کہ ابوالخیر بہودی صاحب کہا کرتے تھے کہ ابو لالا نے حوصلہ جو طبیعت پائی ہے ابو لالا نے حوصلہ جو طبیعت پائی ہے وہ بہت اتفاق نہیں کرتے تھے مودی صاحب کی پالٹکس تھے تو انہوں نے ایسا کہا تھا کہ ابو لالا مودی نے حوصلہ جو طبیعت پائی ہے تو یہ میرے مائنڈ میں اسی وقت سے تھا لیکن اس کا ایک جنرل اپلیکیشن میری سمجھ میں آیا وہ یہ کہ اس دور میں جتنے مسلم لیڈر ابھرے ہیں سب کا کسے ہی ہے حوصلہ جو کا مطلب ہوتا ہے ambitious ambitious and out of ambition آپ کودیں قیادت کے میدان میں رہنمائی کے میدان میں تو میں جب سوچا میں لگا کہ سارے لوگوں کا کیسے سارے رہنماؤں کا اس اس دور دور کے خاص طور پر میں آپ کو نام لے کر کہہ سکتا ہوں میرا مطلب یہ کہ ایک ہے کہ آپ کے اندر آپ ایک آپ کے اندر ایمبیشنس ہیں حوصلہ ہے تو جو ایمبیشس آدمی ہوتا ہے تو اس کے اندر حوصلہ ہوتا ہے یہ کروں میں وہ کروں ہمارے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں جو لوگ اس طرح کے کام کرتے وہ سب وہی ہوتے ہیں لوگ حوصلہ مند لوگ تو ایک ہے یہ کہ آپ اپنے حوصلے کے تحت کود پڑھیں رہنمائی کے میدان میں ایک ہے کہ آپ قرآن پڑھیں حدیث پڑھیں سیرت پڑھیں تاریخ پڑھیں اللہ سے دعائیں کریں اعتکاف میں بیٹھیں اس قسم کا ایک کورس آپ کی زندگی میں گزرا ہو پھر آپ پر کھلا ہو کہ بھائی یہ ہے کام کرنے کا اور پھر کریں آپ تو وہ ہوتا ہے آؤٹ آف بارفت ایک ہوتا ہے آؤٹ آف حوصلہ دو قسم کے وہ ہیں تو میں اپنے اپنی معلومات کے مطابق کہہ سکتا ہوں کہ اس زمانے میں جو لوگ رہنمائی کے میدان میں داخل ہوئے ان میں سے شاید کوئی بھی نہیں تھا جو معرفت کی زمین سے ابھرا ہو وہ وہی حوصلہ کی زمین سے ابھرے وہ حوصلہ جسے مثال کے طور پر دیکھیے حسن بننا ایک استاد تھے ایک وہاں کے اسکندرے کے اسکول میں تو پھر وہ جب پیدا ہوا فلسطین کا مسئلہ تو وہ کود پڑے رہنمائی کے میدان میں شاید قطب بھی استاد تھے وہ بھی اسی حالات کے تحت کود پڑے میدان میں ایسے انڈیا میں دیکھیے یہ سب لوگوں کا پروفیشن تھا پھر پروفیشن چھوڑ کر کے کود پڑے اس میں ان کے حالات میں میں نے یہ نہیں پایا خود بودی صاحب بھی پنجاب یونیورسٹی میں ایک زبان پڑھتے تھے تو میں نے ان کا حالات بھی یہ نہیں پڑھا کہ جسے اللہ کی زندگی میں ہرا ملتا ہے کیا ہرا جا کے سوچتے تھے میں آپ مراقبہ نہیں کرتے تھے میڈیٹیشن نہیں ہوتا تھا سوچنا سوچنا سوچنا تو اس طرح کا گزرا ہوا لوگوں کو پڑھ کے انہوں نے اسٹڈی کی قرآن سنت کی سوچا اور پھر وہ کھلا کہ یہ ہے کام کرنے کا کام اور پھر وہ میدان میں آ گئے مجھے ایسا کوئی آدمی نہیں ملا تو سارے لوگ جو ہیں وہی کیس ہے کہ یعنی انہوں نے جو کہا تھا کہ ابو اللہ نے حوصلہ جو طبیعت پائی ہے یہ سب لوگ حوصلہ جو لوگ تھے یہی وجہ ہے کہ ان کو ان لوگوں نے شخصی تاریخ تو بنائی امت کی کوئی تاریخ نہیں بنا پائی لوگ انہیں یعنی مطلب ان کی ان کے آگے بھیڑ اکٹھا ہوئی ان کے نام پر بلڈنگیں بنی ان کے نام پر جلسے ہوئے اسٹیج یعنی تو شخصی اعتبار سے انہوں نے کچھ کیا لیکن امت تو وہی وہی رہی امت کی بربادی میں کوئی کمی نہیں آئی تو اس کی توجہ اس میں ملتی ہے اس کی توجہ اس میں ملتی ہے اچھا اللہ کے فرض شور نہیں تھا اس زمانے میں تو شور نہیں بلکہ حالات کے تحت ایسا ہوا میرے ساتھ اور شاید میں حوصلہ حوصلہ والا معاملہ نہیں تھا میرا تو حالات کے تحت میں مطالعے میں لگ گیا حالات کے تحت مثلاً دیکھیے ہمارے جو فیملی تھی فیملی میں اکثر لوگ انگریزی پڑھے ہوئے تھے میں مدرسے پڑھ کر آیا تو میں انگریزی نہیں جانتا تھا تو ان سے جب بات چیت ہوتی تھی تو لگتا تھا کہ میں اسلام کو اس بتا نہیں سکتا کہ اسلام کیا ہے ان کے مائنڈ کے لحاظ سے تو اس سے مجھے وہ لگا کہ مجھے پھر سے پڑھنا چاہیے اسلام کو اور انگریزی پڑھنا چاہیے تو وہ پڑھنے میں لگ گیا تو حوصلہ یا ایمبیشن کے تحت کود پڑھا میں ایسا نہیں میرے ساتھ ہوا بلکہ حالات نے مجھے پڑھنے میں لگا دیا تو عربیات اور انگریزیات دونوں میں بہت زیادہ پڑھا بہت زیادہ بہت تو پڑھنے کے بعد جو مجھے جو بات سمجھ آئی وہی سمجھ آئی کہ سب سے بڑا مسئلہ امت سے دو ہے معرفت اور دعوت داخلی اعتبار سے معرفت خارجی اعتبار سے دعوت امت کا جو مسئلہ ہے یعنی خود رسول اللہ کی سنت کے مطابق یہی دو چیزیں شخصی اعتبار سے معرفت اور خارجی اعتبار سے دعوت یہ میں نے مطالعے سے پایا تو اس کو لے کر میں نے مشن شروع کیا تو میرا معاملہ یہ تھا کہ میں ریئیکشن میں بھی میں نہیں پڑھا مجھے فلسطین میں ساری حکومت بن گئی تو ریئیکشن بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے یاسر رفات یاسر رفات جو تھے وہ ہی واز پروڈکٹ آف ریئیکشن انہوں نے شادی نہیں کی کہتے تھے کہ میری شادی تو فلسطین کے ایشوز کے ساتھ ہو گئی ہے تو وہ ایک ریئیکشن کے تحت کھڑے ہو گئے تو یہ معاملہ دوسروں کا کس کے حالات میں میں نے یہ نہیں پڑھا اگر کچھ نے ایسا کیا ہو تو مجھے نہیں معلوم اس کا قصہ جسے جو سید احمد شہید اور سید اس شہید جو تھے کچھ خبر ملی ان کو کہ مہاراج رنجیت سنگھ نے کچھ ان کے نزدیک بہربتی کی ہے میرے نزدیک بہربتی نہیں تھی لیکن خبر ایسی آئی تو وہ جوش میں اٹھ کے لڑنے کے لیے پہنچ گئے وہاں پر بالا کوٹ میں تو اس طرح کے جذبات کے تحت لوگ میدان میں کود پڑے اور میرے کوئی نہیں معلوم ہے جس نے کہ تلاش کا جذبہ اس کا ابھرا پھر اس نے غور فکر کیا مطالعہ کیا اور اس کی تلاش حق اپنے ہاتھ پہنچی پھر اس نے کام شروع کیا تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ لوگوں نے بڑی بڑی تحریکیں چلائیں جیسے بولا محمد جوہر تھے وہ رامپور میں سیاست تھی وہ اس زمانے میں اس کے میں ایک سروس اچھی سروس تھی ان کی کیونکہ آئے تھے وہ لندن سے پڑھ کر کے تو ان کو سروس مل گئی لیکن وہ خلافت کی خبریں جب آئی تو ان کا جوش پیدا ہوا اور وہ بہت زبردست آدمی تھے حوصلہ مند آدمی تھے کود پڑے میدان میں خلافت کے لیے اس برٹش رول تھی برٹش گورنمنٹ یہاں تھی برٹش گورنمنٹ ان کا خیال تھا کہ برٹش گورنمنٹ نے ترکی کی خلافت کو توڑا ہے تو اٹھ گئے وہ ان کی حوصلہ مند طبیعت کو سروس میں تسکر نہیں مل رہی تھی تو یہاں انہوں نے چون ڈھونڈ لیا اس کا جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ دو مثال دیتا ہوں میں ایک عرب کی ایک انڈین لیڈر کی تو محمد جوہر نے وہ شاعری بھی کرتے تھے تو شعر بھی کہا تھا انہوں نے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے آپ بتائیں کہ آپ توحید کو یہ مطلب کہ آپ خفا ہو جائیں سارا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کس قرآن میں کس حدیث میں کسی قرآن و حدیث میں لکھا ہوا نہیں کہ تمہاری توحید یہ تو خفا ہو جاؤ دو عالم کے خواہ بنو خیر دو عالم کو اللہ سے ملاؤ لیکن ان کا جو مزاج تھا اس مزاج کا مینیفیسٹیشن تھا مطالعے کا نہیں ایسی اس زمانے میں ایسے عرب نکلے جو کہ سنرمی کو پھر باہر اسرائیل کے بارے میں سنرمی کو پھر باہر ہم تو کو سمندر میں نکل دیں گے تو کہاں لکھا ہوا ہو سمندر سبر ہو اگر انہوں نے قرآن کو پڑھ کر کے ان کا مان بنا ہوتا تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ سرمی کو پھر بار تو ان کا جو ریکارڈ ہے اس ریکارڈ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ لوگوں نے قرآن سنت کو پڑھ کر کے اپنا نقشہ بنایا تھا تو یہ اس کو جو میں نے سوچا مودی صاحب کے بارے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بڑے بھائی نے جو کہا وہی صحیح ہے کہ ان کی حوصلہ مند طبیعت جو تھی اس کو کوئی بڑا ٹارگٹ چاہیے تھا حکومت قائم کرنا پہلے پاکستان میں پھر ساری دنیا میں تو ایک بڑا سا ٹارگیٹ ان کی حوصلہ مند طبیعت کو اس سے چھوٹا ٹارگیٹ کوئی مثلا میں ایک مرتبہ ڈاکٹر اسار صاحب سے کہا کہ پاکستان میں بہت سے غیر مسلم ہیں بہت ہندو بھی ہیں کرسچن بھی ہیں اور بہت سے سیکولر لوگ ہیں تو ان میں آپ لوگ دعوت کام کیوں نہیں کرتے یہ حکومت کا نعرہ کیوں آپ لیے ہوئے ہیں تو انہوں نے ایسا کہا جسے کہ کوئی ہی نہیں وہاں کون اس کو اس کا سوچتا ہے تو جو رسول اللہ جو سوچ ہے اس کے لحاظ سے تو آپ کے اندر یہ بدلا جانا چاہیے تھا لیکن ایک آپ کی حوصلہ مندی کے تحت سوچ جو بنی ہے اس میں یہی کہ حکومت کو للکارو حکومت کو للکارو تو اس خیر خواب بننا ایک اور چیز ہے اور حکومت کو للکارنا ایک اور چیز ہے جیسے میں ریڈیو سن رہا تھا تو اس پہ پاکستان کے ایک لیڈر کی تقریر آ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کہا کہ میں حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا ہوں لیڈر نے کہا کہ میں حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا ہوں یہ کیا حوصلہ مندی کے کلمات ہے یہ تقواست کے تحت نکلی ہوئی کلمات نہیں ہیں حد للمتقین اس کے تحت نکلی ہوئی کلمات نہیں کہ میں حکومت خلاف علیہ بغاوت بلند کرتا ہوں تو یہ بات مجھے بہت یعنی جڑ کی بات لگتی ہے کہ جو لوگ اٹھے رہنمائی کے میدان میں وہ حوصلہ مندانہ طبیعت کے اٹھ کھڑے ہوئے نہ کہ قرآن سنت کے متعلق کی بنیاد پر اسی لیے کچھ قوم کو کچھ ان کی شخصیتیں تو بن گئی لیکن قوم نہیں بنی امت کا احیاء نہیں ہوا